تعصب کی اطلاع ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر تقسیم ہو رہی ہے فیض والا کا یہ بہت درد ہے کہ یہ عام ہو یہ چیز تاکہ یہ قومیت صوبائیت اور لسانیت کے نعرے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں اور ایک نعرہ ہو اللہ تعالیٰ کا نعرہ نہ مسلمون کا نعرہ کہ ہم مسلمان ہیں اس اس کو میں کے سنائیں گے ہمارے تمام صاحب ریا تعالیٰ کے مزاج دیکھ زبان اور رنگ کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ارشاد فرمایا کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں ان نمل مومنون اخوا کوئی افریقہ سے آیا ہے کوئی لندن سے کوئی بلوچستان سے کوئی پنجاب سے کوئی سندھ سے کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے لیکن میں سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن ولاؤ وقت الاصل السینتی کم و الوام والوانکم زبان اور رنگ کا اختلاف یہ میری نشانیاں ہیں اگر کوئی اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھے تو اس کی بہت بڑی نالائقی ہے وہ بڑا بےحودہ آدمی ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ زبان اور رنگ کے اختلاف سے ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں لوگ گناہ کی حقیقت کو سمجھتے نہیں اگر کوئی اللہ کی نشانی کو نہیں مانتا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے کوئی پنجابی بولتا ہے کوئی سندھی زبان بولتا ہے تو اردو زبان والے ہنستے ہیں اردو اچھی زبان تو ہے لیکن اس کی تمام زبانوں سے اچھا اور افضل سمجھنا جائز نہیں اور کسی زبان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں انگریزی زبان کو بھی حقیر نہ جاننا چاہیے اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے تو کیا بولے گا انگریزی ہی تو بولے گا بس جتنی زبانیں ہیں سب کو اچھا سمجھو اگر تم لندن میں پیدا ہوتے تو انگریزی بولتے پنجاب میں پیدا ہوتے تو پنجابی بولتے سندھ میں پیدا ہوتے تو سندھی بولتے لہذا جو زبان تمہاری ہوتی کیا اس کو حقیر سمجھتے لہذا کسی زبان کو حقیر نہ سمجھو جب ہم بنگلہ دیش گئے یعنی حضرت اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم بنگلہ دیش گئے تو کبھی کسی بنگلہ دیشی کو عقیر نہیں سمجھا اسی وجہ سے سب بنگلہ دیشی عاشق ہو گئے کیونکہ مجھ میں اصبیت نہیں ہے اصبیت کا نہ ہونا یہ بات بہت کم پاؤ گے میرے کتنے دوست پنجاب کے ہیں لیکن ان کی پنجابی سے مجھے مزہ آتا ہے اصبیت سوئے خاتمہ کا پیش خیمہ ہے اپنے قلب کا جائزہ لیتے رہو کہ ازبیت کا کوئی ذرہ دل میں تو نہیں ہے اگر ازبیت کا ایک ذرہ بھی دل میں ہوا تو سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے ایک غزے میں ایک ایک شخص بہت بہادری سے لڑ رہا تھا ایک صحابی نے اس کی تعریف کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے وہ صحابی اس کے پیچھے لگ گئے آخر میں دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی تلوار سے اس نے خودکشی کر لی صحابی نے آ کر یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص اسلام کے لیے نہیں عصبیت کے لیے لڑ رہا تھا کہ میرا قبیلے میرے قبیلے کا نام ہوگا بس خوب سمجھ لو ازبیت جہنم میں لے جانے والی والی ہے زبان اور رنگ کو حقیر سمجھنا جہنم میں جانے کا سامان کرنا ہے اس مضمون کو پھیلاؤ اس کا بہت فائدہ ہوگا آج کل اس کی ہر جگہ اشاعت کی ضرورت ہے ہر مسلمان اس مضمون کو آگے پھیلائے کسی زبان کو حقیق نہ سمجھو زبان اور رنگ کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی کا انکار کر رہا ہے جتنے آدمی یہاں موجود ہیں سب اس مضمون کو پھیلائیں وہ اختلاف السنتی کم و الوامی کم آدمی اپنے باپ کی نشانی کی عزت کرتا ہے اس کو دیکھ کر باپ کو یاد کر کے روتا ہے کہ میرے ابا کی نشانی ہے وہ بندہ کتنا نالائق ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جھگڑے کا ذریعہ بناتا ہے ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں چاہے لندن کے ہوں چاہے یوگینڈا کے ہوں کالے گورے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں خود نہیں بنتے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں رنگ و زبان کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو قرآن پاک کی کسی آیت پر ایمان نہ لائے وہ قرآن پاک کا انکار کرنے والا ہے زبانوں رنگوں کے اختلاف ذریعہ مار سکے یہ اب ایک نئی بات سنو حضرت والا شاہ فرماتے ہیں کہ اب یہ ایک نئی بات سنو جو شاید مجھے سے سنو گے ملاوی میں ایک رات دو بجے میری آنکھ کھل گئی تو کتا بھونک رہا تھا میں نے سوچا کیا بات ہے کہ یہاں کا کتا بھی اسی زبان میں بھونکتا ہے جس زبان میں کراچی کا کتا بھونکتا ہے کتے بلی اور تمام جانور ہر ملک کے ایک ہی بولتے ہیں انگلینڈ کا کتا یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم اے ڈاگ اور انگلینڈ کی بلی یہ نہیں کہتی کہ آئی ایم اے کیٹ بلکہ ہر ملک کی بلی میاؤں ہی کہے گی بنگلہ دیش کے ایک عالم نے مزاحن کہا کہ بلی جو میاؤں کہتی ہے تو دراصل کہتی ہے کہ میں آؤں یعنی دسترخوان پر کیا اکیلے اکیلے ٹھونس رہے ہو میں آؤں لیکن انسانوں کی زبانیں ہر ملک ہر علاقے کی مختلف ہیں اس کی کیا وجہ ہے دل میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے ان کی زبانوں میں اختلاف کر دیا تاکہ اس اختلاف سے وہ مجھے پہچانے کہ واہ میرے اللہ آپ کی کیا قدرت ہے آپ نے کتنی زبانیں پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق آیاتی خلق وقت والارض واختلاف و والوانکم تمہارے اختلاف زبان اور اختلاف رنگ میں میری نشانیاں ہیں نشانیوں نشانیاں جانوروں کو نہیں دی جاتی کیونکہ ان کے اندر معرفت الہیہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے ورنہ انگلینڈ کی بلی انگریزی بولتی اور پاکستان کی بلی اردو بولتی اور بنگلہ دیش کا کتا بنگلہ بولتا لیکن ساری دنیا کے جانور ایک ہی بولتے ہیں پاکستان کا گدھا اسی طرح بولے گا جس طرح انگلینڈ کا گدھا بولتا ہے انسانوں کو کیونکہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا اس لیے ان کی زبان اور رنگ میں اختلاف کر دیا لیکن یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم اس کی وجہ اس کو وجہ فضیلت بنا لیں کہ ہم گورے ہیں تم کالے ہو معلوم ہوا کہ زبان اور رنگ کا اختلاف لڑنے کے لیے نہیں اللہ کی معرفت و محبت کے لیے ہے اگر ابا اپنی اپنی کوئی نشانی دے تو بچے اس کو دیکھ کر ابا کو یاد کرتے ہیں یا آپس میں لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اختلاف اختلاف الفنا اور اختلاف الوان کو اپنی نشانی بتا رہے ہیں اور ہمیں بجائے اپنے مالک کو یاد کرنے کے اس پر لڑ ہم اس بجائے اس کو بجائے اپنے مالک کو یاد کرنے کے اس پر لڑ رہے ہیں اور اس کو اپنی اپنی فضیلت کا سبب بنا رہے ہیں اس لیے دوسری جگہ فرمایا ان اکرم اکرمکم تمہاری فضیلت اور کرامت زبانوں اور رنگوں پر نہیں تقوا پر ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی مکرم ہے زبان اور رنگ سے تر ایک بے مثل قوم لہذا جو دین سے بے وفا ہو کر اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور دوبارہ یہودی اور عیسائی ہو گئے تو کوئی فکر مت کرو فساؤ کا یا یابو ہوں و نہ ہم ان قریب عاشقوں کی ایک قوم پیدا کریں گے جن سے ہم محبت کریں گے اور جو ہم سے محبت کرے گی قوم نازل فرمایا اقوام نازل نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ ساری کائنات میں جتنے لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ سب ایک قوم ہیں چاہے وہ ملاوی کا ہو یا پاکستان کا ہو امریکہ کا ہو یا افریقہ کا کالا ہو یا گورا ہو سارے عالم کے اللہ کے عاشق اللہ سے محبت کرنے والے سب ایک قوم ہیں اگر اللہ کے عاشقوں میں بہت قومیں ہوتی اور کالے اور گوروں کا فرق ہوتا تو اللہ لفظ قوم نازل نہ فرماتا اقوام نازل کرتا کہ ہم اپنے عاشقوں کی عاشقوں کی اقوام نازل کریں گے لیکن فساؤ کا یاط اللہ قوم فرمایا کہ پوری دنیا میں جتنے میرے عاشق ہوں گے وہ سب کے سب ایک قوم ہیں عاشقوں کی قوم الگ تھلگ نہیں ہوتی البتہ محبت کی تعبیر کے لیے ان کی زبانوں میں اور رنگ میں اختلاف ہے یہ دلیل اختلاف قومیت کی نہیں یہ اختلاف تعبیرات ہے ہم چاہتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں ہمارا نام لیا جائے اور مختلف رنگوں کے لوگ ہمیں یاد کریں یہ ہمارا انتظام ہے اختلاف السنا اور اختلاف الوان یعنی زبان اور رنگ کے اختلاف میں ہم نے اپنی نشانی اپنی قدرت کا تماشا دکھایا ہے کہ کوئی بنگالی بول رہا ہے کوئی انگریزی بول رہا ہے کوئی گجراتی بول رہا ہے تمہارے رنگ و کلر اور تمہاری زبانیں جو الگ الگ ہیں یہ سب میری نشانیاں ہیں لہذا اس سے یہ مت سمجھنا کہ ہمارے عاشقوں کی کئی قومیں ہیں رنگ و زبان کے اختلاف سے قوم کا مختلف ہونا لازم نہیں آتا جو ہم سے محبت کرتا ہے چاہے وہ چاہے وہ کسی رنگ کسی زبان کا ہو ایک قوم ہے ساری دنیا بھر کے عاشق عاشق ایک قوم ہیں لہذا آپ کو ملاوی مل جائے افریقی مل جائے ایشیائی ایشیائی مل جائے یعنی انڈین مل جائے گجراتی مل جائے لیکن وہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہو تو اس سے اس سے مانقع کرو محبت کرو کہ وارے میرے پیارے ہم تم ایک برادری ہیں یہاں کسی قسم کے کوئی اختلاف نہیں سارے عالم کے عالم کے عاشق عاشق خدا ایک قوم ہیں دلیل میں قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں ملاوی کے علماء یہاں موجود ہیں جنوبی افریقہ کے علماء موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فصوف اللہ قوم میں ایک قوم پیدا کروں گا جس کی کیا شان ہوگی یوہد بو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے وہ یوہد اور وہ لوگ اللہ سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی قوم کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور بے قوم میں جو با ہے داخل ہے یہ آتا یاتی جو لازم تھا اس کو متعدی کر رہا ہے کیا مطلب ہوا کہ ہمارے دیوانے خود نہیں بنتے دیوانے بنائے جاتے ہیں اس لیے یہ با یہ معنی پیدا کر رہا ہے کہ ہم لائیں گے اپنے عاشقوں کی ایک جماعت اور قوم جس کو ہم اپنا دیوانہ بنائیں گے محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی اللہ جس کی قسمت میں اپنا عشق اپنی محبت رکھتا ہے وہی اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے جس کو اللہ پیار کرتا ہے وہی اللہ کو پیار کرتا ہے یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں یہ بڑی قسمت والے ہیں بادشاہوں کو یہ قسمت نصیب نہیں اگر اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو بادشاہ زندگی بھر اپنی بادشاہ میں پریشان ہیں تاج شاہی سر پر ہے اور سر میں درد سر ہے شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے اللہ والوں کے سینوں میں نور کا دریا بہ رہا ہے اور شاہوں کے سروں میں اپوزیشن کے ڈنڈے سے درد سر ہو رہا ہے تاج شاہی سر پر اور خود سلطنت کی کرسی پر اور کرسی کے نیچے سے اپوزیشن کے ڈنڈے کا فکر ہر وقت پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتذاورين فيها والمتبادلين فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہمارت اللہ شیخ العرب العظم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر اختر دام دام اللہ علینہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے ہمارے سروں سے تعبیر ایسی ہستیوں کا سایہ دراز فرمائے حضرت والا کو یہ درد اور فکر سی فی الحال بہت زیادہ ہے کہ اس کتاب کو اور اس مضمون کو خوب پھیلایا جائے یعنی کیونکہ بہت سے لوگوں کا بہت اپنا حلقہ احباب ہوتا ہے تو اس کو وہاں تک پہنچایا جائے تاکہ یہ رنگ و نقل کے جھگڑے جو ہیں یہ ختم ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری زبانوں کو الگ نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے زبان اور رنگ اور نقل کو مختلف پیدا فرمایا ایک عبد الرحمن کراچی کا ہے ایک عبد الرحمن دوسرے صوبے کا ہے ایک فلاں زبان بولتا ہے ایک فلاں زبان بولتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبانوں اور رنگ کا اختلاف فرمایا لڑائی فرمایا شعوبا شعوبا وقبائل نہیں فرمایا کہ ہم نے لڑائی جھگڑے کے لیے تمہیں بنایا یہ رنگ و نقل کا اختلاف لتا تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے کہ فلاں صوبے کا ہے فلاں صوبے کا ہے فلاں یہ زبان بولتا ہے تو سب چونکہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں لہٰذا جیسا کہ اقبال کہتے ہیں منفاط ایک ہے اس قوم کی منفاط فائدہ نفع سے منفاط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفاط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں لڑائی جھگڑا بس چل رہا ہے کسی نے کسی کو مار دیا کسی نے کسی کو مار دیا جہاں جو مظلوم پایا اس کو مار دیا یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے لہٰذا جس نے فرمایا جس نے اقلیت پہ جان دی وہ ہم میں سے نہیں ایک ایک قوم ایک جگہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے پوچھا تم کون سی قوم ہو عجیب لوگ تھے انہوں نے جواب دیا آپ نے پوچھا من قوم تم لوگ کون سی قوم ہو اس قوم نے جواب دیا نحن المسلمون ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ مسلمان ہماری قومیت مسلمان ہے تو ہماری قومیت بھی مسلمان ہے یہ سندھی پنجابی اور بلوچی یہ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اشاق ہیں یعنی جو ایمان لانے والا ہے عام معانی میں اشق نہ ہے ہم ایمان لائے یعنی آپ سے عشق کا دعویٰ کیا ایک ابا کے جب دس بیٹے ہوتے ہیں سب ایک بھائی ہوتے ہیں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں انا خلقناکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا آدم و ہوا سے ایک عورت ایک مرد سے پھر الگ الگ قبائل بنا دی اور قومیں بنا دی اس کا مطلب لڑائی جھگڑے نہیں ہے اور یہ مرض ایسا ہے کہ شیطان نے صحابہ کرام میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا کیونکہ وہ آفتاب نبوت سے وہ لوگ مستفید تھے لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے بنی جب یہ مستلق مستلق والی لڑائی ہوئی اور غزلے میں آپ علیہ السلاۃ بھی تشریف لے گئے صحابہ اکرام کے ساتھ کچھ منافقین بھی مل گئے منافقین کے دل میں لڑائی سے تو پہلے ہی ڈرتے تھے کیونکہ منافقین اور مشرقین اور یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں لہذا یہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے یہ اس لیے جاتے تھے کہ مسلمان ان کو پتا ہے کہ پہ ہیں جیتتے ہیں لہٰذا جیتیں گے تو مال غنیمت ملے گا ہمیں بھی اس میں سے ملے گا کیونکہ ہم لڑنے گئے تھے لڑنے کی نیت نہیں چلے گئے ساتھ اب وہاں پہ جو ہے مسلمان بنی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی بس مسلمانوں نے ان کے جو ہے بنی مختلف کے لوگ بھاگنے لگے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی جہاں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ مرئی ایک کنواں وہاں پہ تھا جہاں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا اس پانی کے لیے ایک انصار اور ایک مہاجر صحابی میں کچھ جھگڑا سا ہونے لگا بات بڑھنے لگی یہاں تک کہ باہم قتل و قتال کی نوبت آنے کو تھی ایک نے انصار کو بلایا کہ انصار کی قوم ادھر آ جاؤ میری مدد کرو دوسرے نے جو ہے وہ مہاجرین کو بلایا مہاجر نے ابھی ابھی قریب تھا کہ یہ آگ بھڑک جاتی آپ علیہ السلام کو خبر ہوئی آپ تشریف لائے اور شاد فرمایا ماں بالو ماں بالو داول جاہلیہ تم لوگ یہ لوگ یہ کیسے نعرے لگاتے ہو یہ یہ نعرے جاہلیت کے نعرے ہیں یہ دا ہاں نہ چھوڑ دو ان نعروں کو یہ بدبودار نعرے ہیں یہ نعرے جہالت عہد جہالت کے نعرے ہیں اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم فلاں زبان بولتے ہیں ہم فلاں قوم ہیں اسلام لانے کے بعد تو سب سب کے سب ایک قوم ہیں یاد آپ علیہ السلاۃ السلام کے فرمانے سے داؤ ہا چھوڑ دو ان ناروں کو نہ منتنا یہ بدبودار نعرے ہیں یہ قومیت کے نعرے یہ صوبائیت اور لسانیت کے نعرے بدبودار نعرے ان کو چھوڑ دو پھر آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو یعنی کرائی اور دونوں کو آپس میں معانقہ اور دونوں کے دونوں کو بھائی چارگی قائم ہوئی اور یہ مسئلہ الحمدللہ وہاں پہ ختم ہو گیا لیکن شیطان جو ہے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے لہٰذا پھر بعد میں مسلمانوں میں یہ چیز آئی اور جو ہے وہ اسی لیے آپ علیہ السلاۃ السلام نے فتح فتح مکہ مکہ کے کے بعد بعد اونٹ اونٹ پہ سوار ہو کے آپ نے طواف کیا اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے فخر سے تم لوگوں کو دور کر دیا کہ تم لوگ جہالت عہد جہالت میں فخر کرتے تھے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں میں عربی ہوں میں گورا ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے فخر سے تم کو جاہلیت کے فخر فخر کو تم سے دور کر دیا اب انسانوں کی دو قسمیں ہیں انسانوں کے دو طبقات ہیں ایک وہ جو نیک اور مستقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جو نیک اور متقی ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور جو ایمان نہیں لاتا یا فاسق اور فاجر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مبغوض ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر ہے اب جو جس میں جس گروہ میں ہونا چاہے وہ اس میں ہو سکتا ہے گروہ کئی نہیں ہیں اس لیے میں نے اور بھی پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یا تو متقی ہوگا یا فاسق ہوگا کیونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں کفار تو بستے نہیں ہیں اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں میں یہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹا ولی ہے اور کوئی یعنی کہ نماز پڑھتا ہے تو وہ چھوٹا ولی ہے اور کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس سے بڑا ہے کوئی فلاں کام کرتا ہے یا تو ولی ہوگا یا فاسق ہوگا ان دونوں کے درمیان میں کوئی چیز نہیں جو گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اس کا عادی ہے توبہ بھی نہیں کرتا جیسے پانچا ٹپنے سے نیچے لٹکانے کا عادی ہے یا داڑھی تراشتا ہے یا منڈاتا ہے تو یہ یہ فسق ہے اور فسق کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہو سکتی فسق کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہو سکتی جب یہ تمام گناہوں کو چھوڑے گا اب ولایت یہاں سے شروع ہوگی اور ولایت کے ساتھ گنا اور گنا کے ساتھ ولایت یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور دنیا والوں کے کہنے کو مت دیکھو کہ کون کیا کہتا ہے کہ فلاں نے تو بہت بڑی داڑھی رکھ لی وہ تو ایسا ملا ہو گیا ہے فرض فرمایا کہ ملا کی دوڑ مسجد ان لوگوں کو جواب دو کہ ملا کی دوڑ مسجد کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے جب ملا کی دوڑ مسجد ختم ہو جائے گی لا تقوم الساعة فی الارض دنیا میں الساعة قیامت قائم نہیں ہوگی فی الحال زمین میں کب جب تک کہ کے یقال اللہ اللہ جب تک اللہ تعالی کا نام لیا جاتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی پتہ چلا انہی مولویوں کے اللہ اللہ کرنے سے ان اللہ والوں کے آہداریوں سے یہ زمین و آسمان قائم ہے جب اپنے نہیں رہیں گے تو کیا بیگانوں کے لیے شامیانہ لگایا جاتا ہے شام کو شامیانہ لگتا ہے صبح کیوں اٹھا لیتے ہیں دوسرے دن کیوں نہیں لگا رہنے دیتے ہم نے بیگانوں کے لیے بھی لگایا ہے جو اپنے آئے تھے چلے گئے شامیانے لپیٹ دو تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے جب ہمارے کلمہ پڑھنے والے نہیں رہے اب یہ شامیانہ کفار کے لیے نہیں لگا رہے گا تو جو یہ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جب تک ملا کی دوڑ مسجد قائم ہے جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں انہی کی برکت سے یہ کفتاخ فجار اور کفار بھی روٹیاں توڑ رہے ہیں ورنہ جب یہ ختم ہو جائیں گے دنیا سے تو پھر دنیا کے شامیانے کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے ادھر شمس و نجوم سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کے گر پڑیں گے سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا قرآن کریم کے حروف اٹھ جائیں گے آدمی ایسا یا ان وہ اے اے لوگو ڈرو اس پروردگار سے یا ربکم ان زلزلت الساعة شیء عظیم ایسے ایسے وقت سے کہ جب وہ بہت بڑے بہت گاڑھا دن آئے گا اس وقت سے ڈرو ان زلزلت الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت جس دن حاملہ عورتوں کا حمل خوف کی وجہ سے گر جائے گا دودھ پلانے والی اما اپنے بچے کو زمین پہ پھینک کے مار دے گی یو میں تروہ نہ یو مت ہلو کلو نا سکارا اور تو دیکھے گا تم سمجھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں وما ت حالانکہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ ان اللہ اللہ عذاب شدید بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہوگا کہ لوگ عجیب نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے یہ کل آنے والی ہے جس کے لیے آج ہمیں تیاری کرنی ہے آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کا اور مہدی علیہ السلام کا انتظار نہ کریں بلکہ ہم اپنے حصے کا کام کریں ہمیں اپنے حصے کا کیا کام کرنا ہے کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا پسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں یا تو اللہ کی بات سیکھیں یا اللہ کے دین کی بات سکھائیں اس کے علاوہ کوئی شغل نہ ہو عید کے دن پچھلے عید کے دن میں حضرت والا کے پاس موجود تھا مختلف ملکوں کے لوگ عید حضرت والا کے پاس منا رہے تھے لوگ بیوی بچوں کے ساتھ مناتے ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ والے کے پاس عید منا رہے تھے حضرت والا نے سب سے فرمایا نجی محفل تھی حضرت فرمایا دیکھو یا تو دین کی بات اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھو یا پھر سکھاؤ تم دیکھتے ہو حضرت فرمایا تم دیکھتے ہو کہ میرا اس کے علاوہ کوئی کام ہے تم دیکھتے ہو میرا اس کے علاوہ کوئی کام ہے یا تو اور سیکھنا کیا سیکھا ساری زندگی حضرت والا نے اللہ والوں کی صحبت میں گزاری یہی تو وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنا چمکا رہا ہے لوگ بزرگوں کا آخری وقت تو دیکھتے ہیں کہ صاحب دیکھو گاڑیاں کتنی اس کو دیکھو خدمت کے لیے چلا آ رہا ہے ہدایت لے کے چلا آ رہا ہے ہر وقت پیر دبائے جا رہے ہیں فون چار چار رکھے ہوئے ہیں اور اے سی لگا ہوا ہے کمرے میں لیکن وہ وقت بھی یاد کریں جب اپنے شیخ کے لیے ہر والا ایک میل سے زیادہ دور سے گرمی اسی جیسی آج کل گرمی ہو رہی ہے ایسی گرمی میں حضرت والا دور سے جا کے پانی لے کے آتے تھے کیونکہ حضرت پھول پوری ٹھنڈا پانی پیتے تھے دور سے کنویں کا پانی حضرت والا وہاں سے لے کے آتے تھے دور سے کنویں کا پانی لے کے آتے تھے اور اس طرح مستقل حضرت والا جب حضرت پھول پوری نبر اللہ عمر رات کو اٹھ جاتے تھے حضرت والا بھی فوراً آہٹ سے اٹھ جاتے تھے حضرت پوچھا بھی کیا تمہارا کوئی بٹن لگا ہوا ہے تم فوراً اٹھ جاتے ہو اور اکثر جانتے رہتے کہ حضرت کو کیا کام پڑ جائے کہ میں حضرت کی خدمت کے لیے تو اس کے جرے تو کس نہ بسائے جو اپنے آپ کو جلا کے رات کر دے گا جو اپنے بیوی بچوں کی فکر کو بھی چھوڑ کے اللہ کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو جائے گا کہ حضرت مولا مدر صاحب کو بہت ایسا مرض تھا ٹائیفائڈ قسم کا اور بہت طویل مرض رہا لیکن حضرت والا نے فرمایا کہ میں عزت کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا تھا ہندوستان میں مولا مظہر بیمار اور میں پاکستان میں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے جانے سے کیا ہوگا آپ تو وہاں بھی موجود ہیں آپ وہاں میرے بچے کو صحت عطا فرما دیجیے میں یہاں اپنے شیخ کو چھوڑ نہیں سکتا آپ میرے شیخ کی برکت سے میرے بیٹے کو وہاں صحت عطا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی اور جب مولانا بڑے ہوئے پھر لوگوں نے کہا آپ کا ایک ہی بیٹا ہے دو بیٹے اور تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے وہ بچپن میں اور جنت میں حضرت والا کا انتظار فرما رہے ہوئے جو اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے وہ والدین کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہوتی ہے وہ اس اس کو کو چھو وہ چھوٹے بچے جو ہیں والدین کے بہرا جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا عطا فرمائیں گے وہ بلا وجہ نہیں جھگڑیں گے اللہ من اذن الرحمان کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے کوئی کیسے شفاعت کر سکتا ہے تو دو بچے والا کے اور تھے اظہر ایک کا نام اظہر تھا الحمد پھر مولانا کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے ذرا باہر پڑھائیے اس کو بھیجیے انگلینڈ وغیرہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے میں ایک ہی بیٹا ہے اسی لیے تو عالم بناؤں گا میں حضرت والا نے پھر اپنے سے دودھ جامع اشرفیہ لاہور بھیجا اور ماشاء اللہ آج دیکھیے مولانا سے کیا کام ہو رہا ہے جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ کسی ایسے اللہ کے لیے دین حاصل کرنے والوں کو بھوکا نہیں مارے گا بقول ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کے والا کے پوتے ہیں فرماتے ہیں آج کے مولوی زیادہ کھانے سے تو انتقال فرما سکتے ہیں لیکن پاکے سے کوئی نہیں مر سکتا آج کا مولوی زیادہ کھانے سے مر سکتا ہے ادھر بھی دعوت ہو گئی ادھر بھی دعوت ہو گئی ہمارے ایک دوست ہے دو جگہ کھا کے افطاری کھا کے پھر کھانا کھا کے تیسری جگہ بھی کچھ مل گیا پھر ان کو ہو گئے موشن لگے اوپر سے زیادہ وزن پڑا تو نیچے سے موشن شروع ہو گئے اب گئے ڈاکٹر کے پاس وہ ڈاکٹر بھی ہمارے دوست تھے پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا کھایا آپ نے کہا وہ کچھ نہیں افطاری کی تھی پھر کھانا کھایا پھر فلاں جگہ گئے تو فلاں چیز پیش کر دی یہ لیکن یہ مجھے ہوا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب اسے بتا رہے ہیں پھر پوچھ بھی رہے تجاولی عارفانہ کہ یہ بیماری مجھے لگی کیوں ہوا کیوں ہے بتائیے تو اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ زیادہ کھانے سے تو مر سکتا ہے زمانہ حالات بدل چکے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی پہلے آزماتے تھے اور پہلے کا جگر جگر زیادہ تھا ابن ایاز جیسے لوگ جو ڈاکہ ڈالتے تھے اور آپ کو پتا ڈاکہ ڈالنے والے کس طرح عیاشی کرتے ہیں اگرچہ ان کی عیاشی مختصر ہوتی ہے کہیں بھی وہ کسی کے کا نشانہ بن سکتے ہیں کہیں بھی پکڑے جا سکتے ہیں لیکن یہی تھا خوب عیاشی سے گزرتی تھی لیکن جب توبہ کر لی اللہ والے بن گئے دس دس دن پاکا ہوتا تھا گھر میں دس دس دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ یہ فاقہ تو آپ اپنے محبوب لوگوں کو عطا فرماتے ہیں اولیاء کو میرا کیا عمل آپ کو پسند آ گیا کہ میرے گھر میں بھی فاقہ آ رہا ہے میرا کیا عمل آپ کو پسند آ گیا تو وہ لوگ تو فاقے کو محبوب رکھتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ فاقہ دیتے تھے لیکن آج جو ہے آج ہر آدمی جو ہے چاہتا ہے اسی لیے فرمایا ربنا آتنا دنیا حسنا مانگا کرو کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے اور دنیا کو مقدم فرمایا تاکہ بندہ خوش ہو جائے کہ چلو بھائی پہلے دنیا کو مانگ لیا رب بنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اس سے پہلے دیکھیے کیا فرمایا کہ ممن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دنیا خوب عطا فرما دیجئے آخرت کا ذکر نہیں کرتے فرمایا وما لہو فی الاخرت من خلاق ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ومن ہم ان میں سے بازے ایسے بھی ہیں ومن من یقول ربنا آتنا فی حسنا وفی الآخرت حسنا ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دیجئے تو پتا چلا اچھی دنیا کے لیے دعا مانگنا کوئی غلط نہیں ہے یہاں تک کہ مسجد میں دنیا کی بات سر اٹھا لو بھائی تھوڑا مسجد میں دنیا کی بات کرنا جو ہے گناہ ہے مسجد میں آدمی بیٹھا ہے سیاست کی بات چھیڑ دی کوئی بھی بات اب شادی کی اور کوئی مسائل چھیڑ دیے ایک دوسرے سے لیکن وہی مسئلہ اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہا ہے یا اللہ آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے میرے فیکٹری کا مسئلہ میرا فلاں مسئلہ میری شادی کا مسئلہ میرے فلاں پیسے پھنسے ہوئے سب دنیا لیکن یہ عبادت میں ہے عبادت بھی ایسی اب دعا اور مخل عبادہ دعا تو عبادات کا مغز ہے مغز اب اللہ تعالیٰ سے ایک گھنٹے تک دعا مانگ رہا ہے ایک گھنٹے تک عبادت میں ہے ہم نے تو اکابر کو دیکھا بار بار دعا مانگتے ہیں وظائف کم پڑھتے ہیں دعا زیادہ مانگتے ہیں ہمارے یہاں وظائف پہ سارا وہ ہے وظیفے میں ایک اکڑ ہے کہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑا ہے کام ہونا چاہیے گیارہ ہزار مرتبہ پڑھا جی اور دعا میں آہو داری یا اللہ آپ ہی کام بنا دیجیے تو بزرگوں کو حضرت فرمایا کہ آہوداری سے کام بنتا ہے کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں اور نے ایک دفعہ بات فرمائی یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل بھی ایسا نہیں کہ ہم اس کو پیش کر کے کہہ سکیں کہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے آپ اپنے فضل سے ہی ہم پر فضل فرما دیجئے ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارا فلاں عمل ہے آپ اس پر فضل فرما دیجئے آپ اپنی رحمت سے ہم پر رحمت فرما دیجئے آپ اپنے فضل سے ہم پر فضل فرما دیجئے تو ایک کام ہو کہ یا تو سیکھنا یا سکھانا دین کو سیکھنا یا دین کو پھیلانا معاش جو جو دنیا پیٹ پالنے کے لیے یہ بھی عبادت ہے اگر اس میں آدمی نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے پابندی کرتا ہے اور اسکار کو بھی ادھر ادھر نہیں کرتا اور کبھی اگر رہ بھی جائیں معاش میں زیادہ لگ جائے اور رہ جائیں تو سو مرتبہ کی جگہ پچاس مرتبہ کر لیں پچاس مرتبہ کی جگہ دس مرتبہ کر لیں ایک پہ دس دس پہ اللہ تعالیٰ سو عطا فرما دیں گے انشاءاللہ لیکن کبھی ایسا ہو جائے روزانہ ہی دس کا معمول نہ ہو کہ وزیر روزانہ ہی دس کا سو کا ثواب لے رہے ہیں اتنا بھی کم بیس منٹ میں ذکر پورا ہو جاتا ہے پھر اتنا سا ذکر بھی آج اسی لیے حضرت والا نے اتنا کم فرما دیا کہ ہر آدمی کر سکے بابوں سے میں نے پوچھا دوسرے سلسلوں کے جو لوگ ہیں بارہ سو مرتبہ ذکر پھر مراقبہ پھر تلاوت ایک پارا میں نے پوچھا کرتے بھی ہیں یا پھر ذکر لے لیا ہے کہا اتنا کہاں ہو سکتا ہے اس زمانے میں اسی لیے حضرت والا نے اتنا کم کر دیا کہ اس طرح کیوں نہیں کرے گا آدمی فجر کے بعد بیٹھ جائے بیس منٹ جو اللہ تعالیٰ جو روزانہ چوبیس گھنٹے چودہ سو چالیس منٹ ہمیں آفیت کے ساتھ عطا فرما رہا ہے آفیت کیسے پتہ چلے گی ذرا عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل میں جایا کریں کہ پتہ چلے گی ہم کتنی آفیت میں کوئی چیخ رہا ہے کوئی چلا رہا ہے کوئی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے ابھی ہمارے دوست کا بتایا ابھی پہلے ان کے ساتھ بھی ہو چکا ان ان کے کے کزن کے ساتھ کہ وہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پیر میں اور اس کے پلیٹیں ڈنی اور ابھی ہمارے ایک دوست کا فون آیا تھا کہ اس کے بھی ایسا وہ پیدل جا رہا تھا موٹر سائیکل والا سمجھ نہیں آتا وہ بےچارا پیدل جا رہا پیچھے آ کے گاڑی والے نے مارا اور وہی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو آفیت کا پتا چلتا ہے جب آدمی عیادت کے لیے جائے لیکن وہاں بھی ذرا نگاہ کی حفاظت کر کے جائیں ورنہ ایسی جگہوں پہ بھی آج کل وہی فحاشی اور یعنی مریض صاحب بھی لجاجت کے ساتھ نرس سے بات کر رہے ہیں بڑے میاں بھی جو ہیں وہ خوب جو ہے وہ بیٹی بیٹی کر کے بات کر رہے ہیں آپا آپا کہہ کے جو ہے اس اس چھاپا مارتے ہیں اور کے حسن کا پاپا کھاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دلوں کے رازوں سے اور دل کی کیفیات سے یا علم العین مما تخت عزور چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راؤ جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاب آنکھوں کی چوریوں سے اور دل کے رازوں سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے لہذا اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی غفلت نہ ہونے پائے ٹھیک ہے کم ہو جائے ذکر لیکن یہ کیا کہ کئی کئی دن ذکر چھوٹ گیا ذکر کا ناغا روح کا پاکا ہے بندے نے جگہ کیا ہے وہ کیا مصروف ہے راہ تصوف کی مسافت میں وہ کیا مصروف ہے راہ تصوف کی مسافت میں کہ جس کو ذکر کے معمول کی فرصت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی طے کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی کا بھی خواہش مند ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا ایران دوران کی دوستوں کے ساتھ دو دو گھنٹے بیٹھے ہوئے سیاسی گفتگو ہو رہی کیا کر لے گا بھائی سیاسی گفتگو کرنے والا کوئی سیاسی حالات تبدیل کر سکتا ہے یا مذہبی بحث میں لگے ہوئے نہ اس کو ماننا نہ اس کو ماننا بخبر اللہ کہتے ہیں مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں مفتی مصطیف عثمانی صاحب نے یہ شعر اصلاحی خطبات میں لکھا ہے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں کیوں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں بلا وجہ کا وقت کر دے بھائی یہ ہے وہ ان کے بزرگوں کو برا کہہ رہا ہے ہم ان کے کیا فائدہ ہوا دونوں کے بزرگ چلے گئے ہم کبھی ٹھیکہ نہیں لیتے کہ فلاں خدا نخواستہ کافر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پتہ چلے گا جو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں انہیں سے پوچھیں کہ وہ کیوں فتوا لگاتے ہیں الحمد ہم کسی کو کافر نہیں کہتے مگر جس کا یقین ہو جائے اردو نے بہت تحقیق کے بعد قادیانیت سے کفر کا فتویٰ لگایا کہ کیوں جو نبوت پہلے وہ مہدیت کا دعویٰ کرتا تھا حضرت نے کفر کا فتوا نہیں لگایا کہ وہ حضرت سمجھے خلیہ کا مریض ہے لیکن جب وہ نبوت کا اس اس نے نے دعویٰ کر دیا بدبخت تو پھر اس کے بعد کفر کا دینا پڑا میں نے بہت سوچ سمجھ کے دیا جذبات میں فتوا نہیں دیا یہ بھی ایسے ہی ان کے ایک خادم تھے حضرت رائے پوری رحم اللہ تعالیٰ کے وہ بھی بحث کرتے تھے حضرت رائے پوری اول حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحم اللہ تعالیٰ بہت بڑے کرامتوں والے بزرگ تھے عجیب لوگ تھے یہ اس دنیا کے گویا کے لوگ ہی نہیں تھے ان کا ایک خادم تھا ان کا ایک مریض تھا اس کو بحث کی عادت تھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو اس ہمارے جانے کے بعد ایک نبی پیدا ہوگا ایک جھوٹے نبی نبی کا نبوت کا دعوے دار پیدا ہوگا اور تم کو عادت ہے بحث کرنے کی تم پہلے اس سے بحث کرو گے اور پھر لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اسی کے پھر کلمہ پڑھنے لگو گے حضرت کیسی بات کرتے ہیں آپ میں بلا میں بلا جھوٹے نبی دوسرے نبی کو مان سکتا ہوں آپ آپ علیہ السلام السلام کے بعد کہا کہ بس تمہاری بحث کی عادت ہے یہی ہوا کہ جب وہ قادیان میں اس نے دعویٰ کیا پہلے محدیت کا اور نبوت کی طرف تو یہ صاحب پہنچ گئے بحث کے لیے اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے ایک اس زمانے پیدا ہوا کہا کہ بھائی میرے آپ میرے دعوے کو تو سن لیں میری دلیل حضرت امام صاحب نے فتوا دیا کہ اس سے دلیل مانگنا اور سننا بھی کفر ہے کیوں ہم جب ہمارا عقیدہ ہے لا نبی آبادی آپ علیہ السلام السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہم کیوں دلیل مانگے بھائی بلا وجہ کی دلیل مانگے تو وہ اس نے وہی بحث شروع کر دی اس نے یہ دلیل دی وہ دلیل دی اور وہ کیونکہ کچھ نظر بندی بھی جانتا تھا لہذا وہ پھنس گیا اور وہ ایمان سے گیا بزرگوں کی بات جو ہوتی ہے اسی لیے بلا وجہ کی بحث علم ہے نہیں اور بحث کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تو وقت کو ادھر ادھر گوانے کے بجائے اپنے خربوزے میں پہلے صحیح رنگ چڑھوائے پہلے خربوزہ رنگ دار ہوگا تب دوسروں پہ رنگ چھوڑے گا ورنہ اس کا رنگ واپس لے آئے گا اس کا رنگ آ جائے گا بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم پہلے دیوانہ بنیں گے جب نا خلق کو دیوانہ کریں گے بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم بر سر ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ ہم بر سرے ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ ہم اسی لیے جنہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہ حقائق کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں چاہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے ان کو اس سے فکر نہیں ہے کہ اپنا مجمع بڑھنا چاہیے ایسی علمی بات ہونی چاہیے ایسی تاریخی روایات ہونی چاہیے یہ یہ درس ہونا چاہیے وہ درس ہونا چاہیے فرمائے جو کام کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسند عطا فرمایا ہے اگر وہ بات نہیں بتائی جو وقت کی ضرورت ہے یہ ریبان پکڑا جا سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں مسند عطا فرمایا تھا تم نے اس کا کیا حق ادا کیا بس اپنی شیخی اور عالمانہ پن دکھاتے رہے کہ یہ فلاں جگہ لکھا ہے یہ فلاں جگہ لکھا ہے کرنے کا کیا عمل ہے یہ تو بتایا جائے کم از کم یہی نہیں بتایا جا رہا اسی لیے حضرت والا نے جب جب لاہور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے سن انیس سو ستاسی میں الحمد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سن پچاسی میں حضرت والا کے پاس پہنچ گیا تھا بلوغت کے قریب قریب اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا محض اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے ماں حسن فمین اللہ جو نیکی ہے اور جو اچھائی ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برائی ہے وہ ہماری طرف سے ہم سے ناقدری ہوئی میر صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ناقدری ہوئی تو ہم کیا قدر کر سکتے ہیں میر صاحب جیسے لوگ جو رات دن پڑھے ہیں یہ تمام کتابیں میر صاحب کی محنتوں کا مرہون منت ہیں حضرت والا نے صرف بیان فرمایا اور آؤ فرماتے ہیں میر صاحب اس کو کتابت میں ایک دفعہ دیکھنا دو دفعہ دیکھنا صحیح کرنا صحیح کمپوزنگ ہونا صحیح ٹائٹل بننا ایک غلطی بھی ہے بہت مشکل سے کوئی غلطی آ سکتی ہے اور دوسرے مواعظ پڑھیں ایک صفحے میں کئی کئی غلطیاں نیا آدمی جو اردو سے نابلد ہو وہ مطلب کچھ کا کچھ سمجھے میں مجھے کہنا پڑا ایسے ایسے اداروں کو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے کتابوں میں ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ایسی ہے جیسے کہ حضرت والا کا شعر لکھا کاتب نے حضرت کا شعر کیا تھا یا تو یا تو جلوے سے پردہ ہٹا دے اللہ تعالیٰ سے حضرت والا نے فرمایا کہ یا تو جلوے سے پردہ ہٹا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے آپ آپ ہر جگہ موجود ہیں آپ ہمیں نظر آئیے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے الحمد دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے حضرت صاحب فرماتے ہیں دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی ہمارے ایک دوست نے پوچھا خانقاہ میں مقیم ہے شادی کرے گا فوراً یہ شعر پڑا دلے بےتاب ابھی ہوتی یہی ہوتی فوراً انہوں نے یہ شعر پڑا کیونکہ بیچارے تو حضرت والا نے یہ شعر لکھا کہ یا تو جلوے کو یا تو یا تو جلوے سے پردہ ہٹا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے کاتب صاحب لکھ کے لائے یا تو حلوے سے پردہ ہٹا دے جیم کا نقطہ کھا گئے بس کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے صرف جیم کا نقطہ نہیں لگایا یا تو حلوے سے پردہ ہٹا دے یا تو پردے کو حلوہ بنا دے اب بتائیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو اس طرح کی غلطیاں باب کتابوں میں نظر آتی ہیں میر صاحب ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ آج سے بائیس سال سے چوبیس سال پہلے تقریباً سن ستاسی کی بات ہے کہ جب الحمد للہ حضرت والا کے ساتھ ہم ٹرین میں تھے اور ٹرین میں حضرت والا کے پیچھے حضرت والا کے ساتھ ہم نے نمازیں بھی پڑھی اللہ کا شکر ہے جماعت سے اور کھڑے ہو کے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا کھڑے ہو کے پڑھنا ہی ضروری ہے ٹرین میں بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے اگر گرنے کا اندیشہ ہے تو فقہ نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے وہ جو ہوتا ہے سیٹ وغیرہ کچھ بھی ڈنڈا اس کو پکڑ لیں لیکن بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے مریض تو گھر میں ہی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو وہاں پہ والا نے بیان فرمایا اقبال ٹاؤن مولانا مشرف علی صاحب خانوی حیات ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے تو ان کے حضرت والا نے بیان فرمایا اور بہت ہی محبت سے لبریز لیکن آخر میں حضرت والا نے یہی اعمال بیان کیے اس وقت اس طرح چار اعمال نہیں حضرت والا خاص خاص باتیں بیان فرماتے تھے کہ یہ عمل کر لو اللہ والے بن جاؤ گے حضرت والا نے بیان فرمایا کہ اپنے اپنے داڑھی کو تینوں طرف سے ایک مشت کر لو ایک مٹھی رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعی چاروں کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا ایک مٹھی اور مٹھی بھی اپنی ہو حجام کے بیٹے کی نہ ہو بلکہ اپنی مٹھی ہو اور اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے باغے رکھتے بھی ہیں لیکن یوں یوں کرتے رہتے ہیں کہیں ہمیں ذرا ہمیں اپ ٹو ڈیٹ بننے کے لیے اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے اپ ٹو ڈیٹ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں پیارا ہے ورنہ ڈیٹ ایکسپائر ہے حضرت نے فرمایا ورنہ ڈیٹ ایکسپائر ہے اور حضرت نے فرمایا کہ اپنے پانچ اور داڑھی کے ساتھ اونچوں کا بھی حکم سمجھ لیں کہ فرمایا منفول شار بہو لم جنل شفا جو اپنی موچوں کو بڑھائے گا یعنی بڑی بڑی موچے رکھے گا جیسے بالوں کی موچے سائیکل کے ہینڈل کی طرح ہوتی ہیں لیکن بڑی مونچے صرف یہی نہیں ہیں یہ کنارہ طرف اولیا کا شفت اولیا کا طرف آخر یعنی یہ جو لال کنارہ ہے اگر اس سے بڑھ جائے تو یہ بڑی مونچھوں میں شمار ہے فرمایا ابھی شریف میں من پوشاری بہ لم یمن شپاحتی جو بڑی مونچھے رکھے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا ولم یجد ہاؤ اور میرے حوض کوثر پہ نہیں آ پائے گا بتائیے یہاں بڑی موچے رکھ کے کیا عزت ملے گی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے یا بڑی موچوں میں ہے ذرا سا ایک لمحے کو سوچنا چاہیے حضرت والا نے یہ سب باتیں دھیان فرمائی اور آنکھوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت حضرت والا اس وقت سے یہ بات فرما رہے ہیں پچیس تیس پینتیس سال سے لہٰذا ایک آدمی یہ مسائل سننے کے بعد ایک آدمی کھڑے ہوئے اور وہ پچاس سے بلا مبالغہ اوپر ان کی عمر تھی پچپن ساٹھ کے قریب اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے میں اس کو ایسے ہی سنت اور مستحب عمل سمجھتا تھا لیکن آج کے بعد سے اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میری داڑھی نہ کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ شاء اللہ بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں مولانا راؤ صاحب بھی فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اس کو اچھا تو سمجھتے ہیں ضروری نہیں سمجھتے اس کو ضروری سمجھ کے اگر امت کو بتایا جائے پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور حضرت والا فرمایا تمام دلائل ایک طرف ایک دلیل سب سے بڑی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کا چہرہ آپ کا کیسا تھا بس عاشق کو تو چاہیے کہ محبوب کے رنگ میں ڈھل جائے محبوب کے رنگ میں رنگ جائے اور محبوب کے رنگ میں ڈھل جائے اور دنیا اور ماحول اور معاشرے سے نہ شرمائے ماحول اور معاشرہ کون ساتھ جائے گا کیا کہیں ایسے ایسے لوگ ہیں ابھی ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک صاحب جو کہ ذرا عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں انہوں نے ہمارے داڑھی رکھنے پہ وہ دوست کہنے لگا کہ ہمارے ابا سے کہا گیا ابھی سے داڑھی رکھ رہا ہے یہ دلہا بنے گا تو کیسا لگے گا داڑھی رکھ کے انہوں نے کہا بھائی ہم بھی اور ہمارے بے شمار دوست داڑھی میں دلہا بنے یہ کون سی عجیب بات ہے بھائی آپ علیہ السلام کی صورت کو عجیب سمجھنا اور برا سمجھنا بتائیے کہ ایمان کا کیا درجہ اس کے دل میں رہ گیا آپ کو حکمن درشاد فرما رہے ہیں تاکیدی حکم دے رہے ہیں اور پھر وہاں خوش داڑیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ آج جو ہے یہ مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں بھائی ابھی سے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب بوڑھے ہو جانا پھر کرنا کیا یقین ہے کہ بوڑھا ہوگا کیا یقین ہے کہ بڑھاپا نصیب ہوگا اور بعض دفعہ بڑھاپا نصیب ہوتا ہے توبہ نصیب نہیں ہوتی دل پہ مہر لگ جاتی ہے گناہ کرتے کرتے کرتے کرتے دل فیا ہو جاتا ہے ایک پچہتر سالہ بڑے میاں کو میں نے خود عرض کیا وہ ہمارے یہاں چائے بناتے تھے کہا چچا آپ آپ اب تو داڑھی رکھ لیں چہرے پہ سنت کا نور سجا لیں کہتے ارے مولوی صاحب اب کیا بتاتے ہو تو ساری عمر ہماری ایسی گزر گئی اب ہم سے کیا شریعت اور دین کی بات بتاتے ہو یعنی اس وقت پھر شیطان یہ مایوسی ڈالتا ہے کہ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن آخری وقت میں کیا خاص مسلمہ ہوں گے نوجوانی میں کیا شعر پڑتا ہے ناصر کا آدمی کا شعر پڑتا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی ابھی تو بہت وقت ہے ابھی جب بوڑھے ہوں گے سب کریں گے اور اول تو بڑھاپا یقینی نہیں لیکن بڑھاپا آ بھی جاتا ہے تو اب شاعر بدل دیتا ہے کیونکہ شعر اس کا ہے دوسرے شاعر کا اب شاعر بدل کے مومن خان مومن کا شعر پڑتا ہے کہ عمر تو ساری کٹی عشق بسام مومن آخری وقت میں کیا خاص اترنا ہوں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے کتنا ہی آخری وقت ہو صرف نوا کا وقت نہ آیا ہو غرغرے سے پہلے معلوم اللہ تعالیٰ ان اللہ نوا اللہ تعالیٰ توبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرے کا وقت نہ آ جائے اس سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی لیکن شیطان مردود مایوس کرتا ہے کہ اتنے سارے تمہارے گناہ کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ارے میاں جانے دو اور رہنے دو ارے تعالیٰ فرمایا کہ ساری کراچی کا فضلہ ساری کراچی کا فضلہ سمندر میں جا کے گرتا ہے ایک کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور سمندر کی ایک موج آتی ہے اس کو بہا لے جاتی ہے کیا سمندر میں نہانے والا پاک نہیں ہوتا پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک محدود سی محدود سی مخلوق میں یہ صفت ہے کہ وہ اتنی غلاغتوں کو پاک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کی گندگی کو پاک نہیں فرما سکتے ہمارے گناہ تمام تک اکثریت میں ہونے کے باوجود اقلیت میں ہیں کیونکہ محدود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی اللہ تعالیٰ جواب دو کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا بھائی رونے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندر ہوئے گا اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے گا اللہ تعالیٰ کا المسبحین گناگاروں کا رونا ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناگاروں کا رونا ہمارے نزدیک سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہمیں پسند آتا ہے کیونکہ فرشتے روتے نہیں ہیں فرشتے لا یا اللہ ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جب نافرمانی نہیں کرتے تو نادم کیوں ہوں یہ تو ہمارا انسانی امتیاز ہے کبھی طاقتوں کا سرور ہے کبھی طاقتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف پہ قصور ہے یا اللہ معاف فرما دیجئے ہم نالائق ہیں اور نالائقوں سے نالائقی ہوتی ہے آپ کریم ہیں اور کریم کی شان یہ ہے کہ وہ نالائقوں پر بھی فضل فرماتا ہے لہٰذا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے یا مل تبر کیا عمدہ دعا سکھائی حدیث شریف یا ملا ہے وہ ذات لا تذر الذنوب جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان پہنچتا ہے یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے کیونکہ آپ کو ہمارے گناہوں سے کیا نقصان پہنچا لہٰذا کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی نفل تحجد کی توفیق ہو گئی تو ذرا طاعت کا نور اور آدمی مست ہو جاتا ہے پھر بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے پھر بعض دفعہ کہیں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کی بندگی کا زاویہ صحیح ہو جاتا ہے پھر وہ روتا ہے گاتا ہے گڑ گڑاتا ہے پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نب سے ہمارا زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بد گما رہنا ہم سمجھنے لگے تھے کہ ہم تو بہت بڑے اور گنا ہو گیا پتا چلا کہ ہم تو ابھی وہیں کے وہیں کھڑے میں رنچ کھڑا ہوں وہیں وہیں کھڑا ہوں جہاں سے چلے تھے کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے لیکن جو کولو کی بیل کی طرح بھی گھوم رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ بھی محروم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب حضرت مرمت کو لکھا خط کہ اگر گنا چھوڑتا ہوں توبہ کرتا ہوں پھر گنا ہو جاتے ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا کیا حال ہوگا اس نے لکھا قیامت کے دن ہمارا حضرت نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں اگر کاملین میں سے نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں سے ضرور اٹھائے جائیں اگر کاملین میں سے اولیاء اللہ اولیاء صدیقین کا مقام ہوتا ہے ایک لمحے بھی کبھی بھی ناراض نہ کرنا لیکن جو جو صحیح چلتا رہتا ہے پھر گناہ ہو جاتے ہیں پھر توبہ کر لیتا ہے اس کی ولایت باقی رہتی جیسے سامنے قانونی سے پوچھا کہ تقوا تو بہت مشکل کام ہے سارا تقوا کیوں مشکل کام ہے وضو سے رہنا مشکل کام ہے کہ نہیں وضو سے رہنا تو کوئی مشکل نہیں جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لے اور میں اسی طرح تقوا ہے جب تقوا ٹوٹ جائے فوراً پھر روز ہو کے اللہ تعالیٰ کو منا لے پھر تقوا قائم ہو جائے وضو ٹوٹتا ہے ابھی وضو کرتا ہے تقبہ ٹوٹ جائے اللہ تعالیٰ سے کے منا لے کبھی طاقتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے ہے نہیں ملک کی جس کو قدر وہ حضور میرا حضور ہے ملک کو یہاں کہاں ہے رونا گانا کہاں ہے حضرت قاسم صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کیونکہ یہ اشک باری جو ہے یہ آنسو زمین سے امپورٹ کیے جاتے ہیں اور امپورٹ کردہ مال کی قدر زیادہ ہوتی ہے زمین سے منگاتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی رونے والا نہیں لہذا ان آنسو کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر وزن فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے آدمی بہاتا ہے یہ آنسو اور اس کے بالمقابل جو حسینوں کے چکروں میں بہاتا ہے اس کے آنسو گدھے کے پیشاب سے بدتر ہے معرومی فرماتے ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے روتا ہے غیر اللہ کے لیے روتا ہے اس کے آنسو گدھے کے پیشاب سے بدتر ہیں اور جو اللہ کے لیے روتا ہے اس کے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر اللہ تعالیٰ وزن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ آدمی اللہ کے خوف سے رو رہا ہے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ اس کے تین آنسو دم جمع میں ہے کہ تین آنسو اس کے نکل جائیں اس کا دوزخ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا کبھی موقع ملے تو رو لینا چاہیے تنہائیوں میں تنہائیوں میں رونا زیادہ اچھا ہے اور کبھی تھوڑی سی آدمی آبادی سے دور چلا جائے پھر سجدے میں جا کے روئے اور کچھ آنسو زمین پہ بھی ٹپک جائے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے لیکن مغفرت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد تمام غلط کاموں کو بھی حلال سمجھنا شروع کر دے عثمان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہو گئے غزلے میں آپ نے اشرفیاں لا کے دیں آپ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اچھالتے تھے اور خوشی سے فرماتے تھے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا آپ بھی راضی ہو جائیے اور اور آج کے بعد عثمان جو عمل کریں کوئی ان کو نقصان دہ نہیں لیکن پتا تھا کہ یہ لوگ ایسے اہل ضرف لوگ ہیں ایسے اعلیٰ قسم کا ایمان ان کے اندر ہے کہ یہ تمام بشارتیں سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں کریں دس صحابہ کو تو سیدھی سیدھی بشارت ملی جنت کی لیکن اس کے بعد کیا وہ, وہ آزاد ہو گئے نماز روزوں سے صحابی نے جب خدمت کی اور آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو خوش ہو کے صحابی نے کہا دیکھیے کیا ذوق تھا ہم ہوتے تو فوراً کیسے کاروبار ہو جائے بس اچھا کاروبار ہو جائے ایک بنگلہ ایک گاڑی ہو جائے بس یہ دعا پر دی صحابی کیا کہتے ہیں کہ جنت میں آپ کی رفاقت ایک جملے کے اندر کیسا سمندر پوزے میں سمویا ہے جنت میں آپ کی رفاقت جنت بھی چاہیے لیکن آپ کی رفاقت کے بغیر جنت میں کیا مزہ آئے میں اچھا تو ذرا اپنے سجدوں کی کثرت سے میری دعاؤں کی مقبولیت میں اضافہ کرتے رہنا یہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی اور ایک دو تین ہو گئے چلو بھائی اب تمہارا کام بن گیا جب صحابہ کے بارے میں یہ ہے جب فاطمہ کو فرما رہے ہیں یا ساطمہ نار اے فاطمہ اپنے آپ کو دو وقت کی آگ سے بچاؤ یہ مت سمجھنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو لہٰذا اپنے آپ کو دو وقت کی آگ سے بچاؤ حالانکہ بتائیے اگر نبی کے گھر والے جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا لیکن یہ سکھانے کا طریقہ ہے امت کو بتایا جا رہا ہے اس دھوکے میں مت رہو کہ ہم فلاں سے بیٹھ ہیں ہم فلاں ہیں سید ہیں سید ہیں اور صدیقی ہیں اور چہرے دیکھو تو کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے استاد نے بتایا وہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بہت رہے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب بہت رحم دل تھے بہت نرم دل تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ تعالی لیکن ایک دفعہ ایک مونچھوں والا ایک بغیر داڑھی والے دونوں آ گئے حضرت والا کے پاس اور انہوں نے کہا کیا نام ہے انہوں نے کہا ایک نے کہا سید فلاں فلاں فلاں دوسرے فلاں صدیقی حضرت کو غصہ آ گیا کہا کہ تم لوگ نام تو سید اور صدیقی رکھتے ہو لیکن ذرا اپنے چہروں کو بھی دیکھ لو کہ جو تم سید جن کو کہتے ہو اور جن سے رشتہ داری کا رشتہ جوڑتے ہو کیا ان کا چہرہ اور ان کے امار اس طرح تھے کہ جیسے تم لوگوں نے کیا ہوا بہت بہت ان کو سنائی کیونکہ ہم یہ حضرات برداشت تو کرتے ہیں کبھی پیمانہ لبریز بھی ہو جاتا ہے لہذا ہم جن کا نام لیتے ہیں اور جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں کچھ تو ان کا ان کی پیروی ہونی چاہیے کچھ تو کم از کم ہو یوں ہی, یوں ہی بس نام کے کچھ شاخ کہلایا نہیں کرتے الحمدللہ تو یہ کتاب انشاءاللہ شاء بھی بیان کے بعد آپ حضرات لے لیں اور اس کو آگے بڑھائیں اول تو اس کو یعنی کہ عورت جو چاہے خانقاہ سے بھی وہ مل سکتی ہے اور یہاں پہ بھی جو جو چاہے یعنی یہاں سے بھی اور لے سکتے ہیں بعد میں چاہیے اور اس کے علاوہ اس کو زبانی طور پہ بھی اس مضمون کو آگے پھیلائیں ورنہ بہت بہت سے نمازی بھی ہیں دیندار بھی ہیں لیکن اصلیت کا بیج ان کے اندر ہے وہ ساڈا تو گرائی ہے اپنا ساڈا اپنا گرائیں وہ اپنا وہ وہ کیا جائزوں میں آتی نہیں اسی لیے الٹی بول رہے وہ ساڈا گرائی ہے یعنی وہ کیونکہ ہماری زبان بولتا ہے تو گرائی ہے تو ہماری زبان بولنا یہ کوئی گرائی ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ ہمارا بھائی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے تو اس مضمون کو خوب پھیلانا چاہیے کیونکہ جس طرح ظلم اور یہ جبر کا ماحول ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے ایسی جگہوں پہ پھر کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا یہ یعنی حالات کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے اتحاد پیدا فرما دیجئے اصلیت کی بیماری کو ہمارے اندر سے نکال دیجئے الحمد رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم باقية كباقية الوليد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجیے آئندہ تمام گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان اور مزیدار فرما دیجیے تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے یا اللہ آپ اپنی اعلیٰ درجے کی دوستی اور ولایت نصیب فرما دیجیے ہمارے مردوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے ہماری مستورات کو بھی اللہ والی بنا دیجیے یا اللہ ہر قسم کے خوراکات اور رسومات سے ہماری حفاظت فرما لیجیے یا اللہ جملہ جائز حاجات کو جو ہمارے دلوں میں ہیں غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی نصیب فرما دیجیے خاص کر ہمارے حضرت والا کو ایک سو تیس سال کی عمر صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے اور یا اللہ ہمیں ایسی ہستیوں کی قدردانی نصیب فرما دیجیے یا اللہ جملہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے اتحاد عطا فرما دیجیے یا اللہ آپس کے انتشار اور اختلاف قتل و خون افلیت سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے اہل ایمان کو اہل تقڑا بنا دیجیے یا اللہ موسم کو معتدل فرما دیجیے یا اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے یا اللہ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی یا اللہ آپ ہی اپنے فضل سے ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجئے یا اللہ ہم تو اس سے بھی زیادہ عذاب کے مستحق ہیں آپ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے اور یا اللہ موسم کو معتدل فرما دیجئے یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے ہمارا جو ادارہ اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے غیر سے اس کے لیے امداد فرما دیجئے